ہم کون ہیں درخت ایک ہے اس کے ستون بہت ہیں ہم بنیان کا درخت ہیں میں ایک چھوٹا کانٹوں والا درخت ہوں چمکدار پیلے رنگ کی گیندوں سے ڈھکا ہوا ہے میرے پتے چمکدار سبز اور خوشبودار ہیں میرے پھل کھٹے رس سے بھرے ہوئے ہیں جسے اب پانی چینی اور نمک کے ساتھ پیتے ہیں ہم نیبو کا درخت ہیں چوڑے پنکھے کی طرح پتوں والا ایک لمبا درخت نرم گودے والا پھل جو میٹھا ہوتا ہے اور رنگ میں متحرک نارنجی کالی مرچ کی طرح کے بیجوں کے ساتھ ہم پپیتا کا درخت ہیں ان کے پتے ہیں لیکن شاخیں نہیں ہیں ان کے پاس پھول ہیں لیکن خوشبو نہیں ہے ان کے پاس پھل ہیں لیکن پودے لگانے کے لیے کوئی بیج نہیں ہم کیلا کا درخت ہے اور ایک مضبوط تنا لیکن عمارت کے لیے لکڑی نہیں ان کے پاس نوجوان کافی مقدار میں ہے ہم کپاس کا درخت ہے موتی سفید پھولوں کا جھرمٹ لمبی پتلی سبز سبزیاں لٹک رہی ہیں ملائم سبز پتے کھانا پکانے میں استعمال ہوتے ہیں اس درخت پر کھانے کے لیے کوئی پکا ہوا پھل نہیں ہم ڈرم اسٹک مورینگا کا درخت ہے درمیانے سے چھوٹے سائز کا درخت ہلکے سبز کھٹے پھلوں کے ساتھ کھانچے دار اور حصوں میں تقسیم وٹامن سی کے گودام ہم انڈین گوزبیری آملہ کا درخت ہے میں لمبا ہوں جس کے بڑے پتے سرخ ہو جاتے ہیں میرا بیج آنکھ کی شکل کا ہے اس کا بیرونی خول توڑنا مشکل ہے لیکن اسے کھانے سے صحت اچھی رہتی ہے ہم بادام کا درخت ہیں آگ کے سرخ رنگ کے سرخ کھلتے ہیں سینکڑوں کانٹوں سے جڑی ٹہنیاں کیپسول نما پھل جو پھٹ جاتے ہیں چھوٹے پیراشوٹ کو ہوا کے ساتھ اڑنے دینا درخت کے ارد گرد برفانی سفید قالین بنانا ہم سلک کا درخت ہیں اس کے دل کی شکل والے پتوں کے نیچے ایک ٹھنڈا اور خوشگوار سایہ ہم پیپل کا درخت ہیں میں شہروں اور دیہاتوں میں بڑھتا ہوں میں سب کو سایہ دیتا ہوں میرے پھول سرخ ہیں میں خوبصورت ہوں ہم گل موہر جنگل کا شولا ہے اس کے بڑے پنکھے کی شکل کے پتے سرسراہٹ کرتے ہیں وہ ایسا شور مچاتے ہیں اس کا تنا سیدھا اور شاخوں کے بغیر ہے کالے ریشے دار پھل کو کاٹ دیں اور بڑے میٹھے اور رسیلی بیجوں کا مزہ لے ہم پامیرا تاڈ ہیں جوان پھل سبز رنگ کے ہوتے ہیں پکنے والے مرجان سرخ ہوتے ہیں پھل کا لطف اٹھائیں اور سخت بیج کو تھوک دیں اور کانٹے دار شاخوں پر نظر رکھو ہم جوجوب بیر کا درخت ہیں بلند و بالا درخت سورج کی طرف بڑھتے ہیں ان کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہے تنگ سرمئی پتوں کو کچل کر ان پر رگڑیں اور آپ کا سر درد دور ہو جائے گا ہم یوکلپٹس کا درخت ہیں آپ مجھے ریتیلے ساحلی علاقوں میں دیکھ سکتے ہیں میرے پاس پتلی کھردری پتے ہیں میری شاخیں ایئر سٹلس کی طرح نظر آتی ہیں میرے پھل کانٹے دار گیندے ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں لیکن کوئی بھی انہیں نہیں کھائے گا ہم جیبکو کا سوئرینا ہے سیدھا اور مضبوط یہ اوپر کی طرف ٹاور کرتا ہے گہرا زمینی پانی یہ کیا پیتا ہے ہمارے لیے یہ پانی لے جاتا ہے اس کے سر پر گھڑے میں ہم ناریل کا درخت ہیں ان کے میٹھے کھٹے پھل ہمارے کھانا پکانے کا ذائقہ دیتے ہیں اطمینان سے انہوں نے ہماری سڑکوں پر اپنے وسیع سائے ڈالے وہ بھی خوشگوار باغوں میں جمع ہوتے ہیں ان کی بھوری پھلیاں لالچ سے لٹک رہی ہیں ہم املی کا درخت ہیں میری گہری جوڑے مجھے لنگر انداز کرتی ہیں مضبوط سیاپتے مجھے ٹھنڈا رکھتے ہیں میں اپنا بھاری سامان موٹے تنوں پر لے جاتا ہوں جو کاٹتے وقت چپچپا دودھ نکلتا ہے میرے پھل ہزاروں کا پیٹ بار ہی ہے ہم جیک فروٹ کٹھل کا درخت ہیں بچے پتے بہت نازک لگتے ہیں چھوٹے گچھے سفید پھولوں کے اگتے ہیں پھر نوجوان سبز پھل بہت مزیدار اگر نمک کے ساتھ کھایا آخر میں لاجواب اگر پکے ہیں وہ پھلوں کے بادشاہ ہیں ہم آم کا درخت ہیں اس کی چھال کڑوی ہوتی ہے اس کے پتے کڑوے ہوتے ہیں اس کا پورا وجود تلخ ہے یہ جراثیم اور بیماریوں کو دور رکھتا ہے ہم نیم کا درخت ہیں